حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ کشمش اور کھجور یعنی خشک کو ملانا نیم پختہ اور خشک کھجور کو ملانا اور نا پختہ کھجور جس نے ابھی سرخ یا زرد رنگ پکڑا ہو اور تازہ کھجور کو ملا کر نبیز بنانا منع ہے کہا کہ ان چیزوں میں سے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ طور پر نبیز بناؤ ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے ابو قطادہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو چار